السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر افزا سے بزنس فائنانس کے ایٹ لیکچر میں ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور ان کے کے بارے میں میں ذکر شروع کیا تھا جس ہم نے یہ کہا تھا کہ what basically is the significance of the financial statement اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم دو مختلف قسم کی کمپنیز کے مختلف سائز کی کمپنیز کا آپس میں کمپیرزن کرنا چاہیں with the help of these financial statement جو کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ نارملی ہم لیتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ شروع کی تھی discussion on the common size analysis تو ہم آج کے لیکچر میں بیسیکلی اسی ہی کو مزید ایک ایگزامپل کے ساتھ الیبوریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور ڈائمینشن کو بھی ڈسکس کریں گے جو again is use as a tool to compare the various firms اور وہ ہے ہماری ریشو انالیسس کی تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں آئی وڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریویو کر لیں تو پچھلے لیکچر میں basically we started with the statement of cash flow اس سے پہلے ہم نے ذکر شروع کیا تھا کہ ہماری فرم کے لیے cash inflow and outflow کا ٹریک رکھنا اور اس کے لیے پلان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ there are three major sources جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے کیش فلوز کے ساتھ اس میں ہم نے یہ کہا کہ کیش فلوز فرام ایسٹس اور یہاں ہم ریلیٹ کر رہے تھے اپنے کیش فلوز کو with reference to the balance sheet اور جس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلا head on the balance sheet is the cash flows اور وہ کیش فلوز کہاں سے ایسٹ سائڈ سے وہ ایسٹس جو ہیں ہمارے کرنٹ ایسٹس ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے فکسڈ ایسٹس بھی ہیں اس لیے ہم نے ایک اسٹیپ اور لیا اور ہم نے کہا کہ ہم کیش فلو فرام ایسٹس کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں اور جو پہلی کیٹیگری تھی ہماری کیش فلو فرام ایسٹس کی that was the net income اور وہ نیٹ انکم جو تھی اس میں ایک ایکسپینس ہم نے ڈالا ہوا تھا جو کہ تھا ڈپریسن کا اس لیے ہم نے کہا کہ cash flow from operating activities اور آپریشن سے جس میں ہم نے اکاؤنٹ فار کیا for the net income along with the depreciation. اور پھر ہم نے کہا کہ net changes in the assets addition deletion جو ہوا اس کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا اور finally net changes in the working capital اور ورکنگ کیپیٹل کو ہم نے ڈیفائن کیا current asset minus the current liabilities جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے availability of the cash over a shorter period of time اس کے بعد ہم نے بات کی کیش فلو اور وہ ریلیٹڈ ٹو دی ڈیٹ اور دی کریڈیٹرس اور اس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ کتنا لون مزید ایڈ اپ ہوا اور کتنا جو ہے ہم نے پریویس لون جو ہے وہ پے بیک کیا اور پھر ہم نے اونر سے ریلیٹڈ کیش فلوز کی ٹرانزیکشن کو دیکھا اور اسی کو آگے لے جا کے ہم نے یہ کہا کہ فارملی بھی ہم ہم مینس کے کارپوریشن جو ہیں اپنے کیش فلوز کو ایک فارمل وے میں پرزینٹ کرتے ہیں اور وہ جو فارمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہماری جو میجورٹی آف دی فارمس ہیں آج کل اپنی اینوئل رپورٹس میں when talking about the financial position the performance of the firm وہ جو ڈیٹا رپورٹ کرتی ہیں ان میں one item as the balance sheet then as the income statement and of course supplemented by the cash flow statement تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ فارمل کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے ہماری ہم کس طرح تیار کرتے ہیں تو اس کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے تین مین گروپس ہیں اور ان تین مین گروپس کو ہم نے کہا کہ cash flow from operating activities اس کے بعد cash flow from investing activities and finally cash flow from financing activities تو جب ہم نے بات کی cash flow from operating activities تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا ہمارا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا that was the income statement اور انکم اسٹیٹمنٹ کی جو باٹم لائن ہے that is the net income تو ہم نے اس نیٹ انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس میں بیسیکلی ڈیپریسن کو بھی ایز این ایکسپینس چارج کیا لیکن ایکچولی فارم نے اس ڈیپریسن کی کوئی پیمنٹ نہیں کی in the form of a cash اس لیے depreciation is a non cash item اسی طرح ہمارے جو ڈیفر ٹیکسز ہیں they are also non cash item اس لیے ہم نیٹ انکم لے کے اس میں ایڈ اپ کرتے ہیں یا ایڈ بیک کرتے ہیں depreciation and the defer taxes اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں net changes in our current asset current liabilities اور ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی بیلنس شیٹ کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ beginning of the year balance کیا تھے اور end of the year balance کیا تھے وچ مینس کی during the year assets and liabilities میں یعنی کہ کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائبلٹیز میں کیا چینجز آئیں اب جب ہمارے پچھلے سال کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کی جو کلوزنگ ہیں سیکنڈ آئٹم میں ہم نے لیا changes current assets and current liabilities جس میں ہم بات کرتے ہیں changes in account receivable inventories account payable notes payable اور فائنلی جو ہماری باٹم لائن ہے that tells us the cash flows from operating activities اور یہ مین ہیڈ ہے میجر پورشن ہے for the cash flows which is related to the main line of the business activity اس کے بعد ہم نے بات کی دوسری کیٹیگری کی اور وہ دوسری کیٹیگری یا دوسرا کمپونیٹ جو ہے that is cash flow from investing activities اب فنڈ جو ہے یہ سارے فنڈ جو اویلیبل ہوتے ہیں جو وہ بورو بھی کرتی ہے اونر سے بھی لیتی ہے اس کو کہاں انویسٹ کرتی ہے of course for purchase of the plant equipment and the other fixed asset اس لیے جو cash flow from investing activities ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فکسڈ ایسٹس ہیں plant equipment and the other assets ان میں کتنا اضافہ ہوا تو ان میں اضافہ basically reflect the cash outflow but at the same time ہم اگر کچھ portion of our fix asset اگر وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ان دا مارکیٹ پلیس تو کیا ہوتا ہے کہ اسے جو کیش جنریٹ ہوتا ہے that reflects positive cash inflow تو جو بیلنس ہے net change in the plant equipment and the other fix tells us cash flow from investing activities جو تھرڈ کیٹیگری ہے ہماری اس کو ہم کہتے ہیں cash flows from financing activities اب جیسا کہ پہلے کہا کہ ہماری فائنانسنگ کے جو ہے دو مین سورسز ہیں ایک فنڈ جو ہم بورو کرتے ہیں اور دوسرے فنڈ جو اونرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بورو فنڈ جو ہے ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا ڈیٹ جو ہے وہ ری پے کر دیا ریٹائرمنٹ یا repayment of the debt جو ہے that reflect a cash outflow negative number لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم نیا لون لیتے ہیں لانگ ٹرم لون اس میں بانڈ ایشو کرتے ہیں اور whatever is the source of that long term loan تو ہمارے پاس فرم میں کیش اویلیبل ہو جاتا ہے سو دیٹ ریفلیکٹ کا کیش فلو تو ہمارے پاس جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹ کی تو نیٹ جو چینج آتی ہے retirement and the issuance of the loan جو ہے کیش فلو کیش فلو ہے cash flow from the debt اس کے ساتھ دوسرا سورس آف فائنانسنگ کیا ہے دی اونرز اکویٹی اب اونرز اکویٹی جو ہے اس میں ہمارے پاس تین کیٹیگریز یا تین طرح کی ہم جو ہیں وہ ٹرانزیکشن لیتے ہیں جب فرم جو ہے ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے to the stockholders that reflect the cash outflow کیونکہ کیش پیمنٹ ہو گیا اور جب فرم جو ہے ریپرچیز کرتی ہے ایگزٹنگ اسٹاک جو شیئرز آلریڈی اونرز کے پاس موجود ہیں اور فرم اس کو واپس لے لیتی ہے ریپرچیز کرتی ہے تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ firm pays the cash to the owners and takes the stock back تو that reflects a cash outflow اس کے ساتھ اگر فرم جو ہے نئے اسٹاکس ایشو کرتی ہے تو issuance of the new stock جو ہے that reflects a cash inflow کیونکہ فرم جو ہے وہ اسٹاک اونرس کو دے دے گی اور کیش جو ہے وہ لے لے گی تو کیش فلو جو ہے that result because of of the the issuance new share تو فائنلی جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں ان تینوں ٹرانزیکشن کو تو یہ ہمیں دیتی ہیں cash flow from the owners اور ٹوٹل جو ہے cash flow from debt and the owners equity that gives the cash flow from financing activities overall جب ہم cash flows from the operating activities cash flows from investing activities and cash flow from financing activities کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو جو ہمارا نیٹ بیلنس آتا ہے پوزیٹو اور نیگیٹو وہ ہم جا کے کنفرم کر سکتے ہیں from our balance sheet balance sheet کے اوپر کرنٹ ایسٹ میں سب سے پہلے آئٹم جو ہم لسٹ کرتے ہیں دیٹ از کیش تو اس کیش میں ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ جو کہ یہ 2000x1 ایکس ون فار ایگزامپل اگر ہم کہیں اور یہ 2000x2 ایکس ٹو ہے تو اس میں جو چینج آیا ہے ان کیس اگر کیش بڑھ گیا ہے تو ہمارے پاس کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ایکزیکٹلی اتنی اماؤنٹ سے ہی کیش انفلو ہوگا اور اگر ہمارا کیش کم ہو رہا ہے تو that is reflect in cash flow statement exactly by the same amount but as a negative number of the cash outflow اور the decrease in cash balance on the balance sheet تو یہ تو تھا ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ اب کیش فلو اسٹیٹمنٹ نارملی جو ہے دیٹ از ڈیمانڈیڈ اور ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ they are concern about the repayment of their short term loan جو انہوں نے فارمس کو دیا ہوتا ہے تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے ہی لیکچر میں ایک اور ٹاپک کو بھی انٹروڈیوس کرایا and that was of the common size statement یا کہ اسٹینڈرڈائز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس فارم جو ہیں مختلف سائزز کے ہیں لیکن اگر ہم ان کی فائنینشیل پرفارمنس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی ایک کرنسی یونٹ یا یونٹ آف میئرمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے because they are very different in size اس لیے جو magnitude express in terms of the dollar اور روپیز جو ہے that will not reflect the real performance of the firm اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا وے آؤٹ ہے way out is the standardize financial statement اور اس اسٹینڈرڈائز فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ one form is of the common size statement تو کامن سائز اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ بیلنس شیٹ میں ہم ٹوٹل ایسٹ کو لے لیتے ہیں ایز ہنڈریڈ پرسینٹ اور سارے current asset owners equity and liabilities کو ایکسپریس کرتے ہیں as a percentage of total asset یعنی کیش اگر ہمارے پاس 20% پرسینٹ ہے تو 20% percent of the total asset in the form of the cash ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 40% percent is the current asset and the sixty percent is the fixed asset similarly equity and the debt کو بھی ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف پرسنٹیجز اور مختلف سائزز کی فرمز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں اسی طرح انکم اسٹیٹمنٹ میں جب ہم کامن سائز انالیس بناتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں we take the total sale as hundred percent اور دی بیس لائن اور پھر سارے ایکسپینڈیچر سارے آئٹم کو ایکسپریس کرتے ہیں as a percentage of the total sale تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر آج کے لیکچر میں ہم اپنے اسی ڈسکشن کو کیری آن کریں گے اور ہم ایک ایگزامپل لیں گے ایک ہائپوتھیٹیکل فارم کی اور اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کامن سائز میں کنورٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں in comparison to the other firms regardless of the size constraint اس کے بعد ہم جو ہے دیکھیں گے کہ دیر از اندر وے اور وہ وے ہے کہ اگر ہمارے پاس again size of the firms جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ one way to compare the financial performance of the firm کہ آپ کامن سائز اسٹیٹمنٹ لے لیں but is another way out as well اور وہ ہے کیلکولیٹنگ دی ریشیوز ریشیوز جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں in other means to compare different firms اب ریشیوز کے اندر بھی ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز ہیں ریشیوز کی we start talking about the current ratio liquidity ratios then we talk about the long term solvency ratios جس میں ہم ڈیٹ ریشیوز کی بات کرتے ہیں پھر ہم ایفیشنسی ریشیوز کی بات کرتے ہیں جو کہ فرم کے آپریشن کو ایکسپلین کرتی ہے لیوریج ریشیوز کی ڈیٹ کے ہی اندر ہم کوریج کرتے ہیں then we also talk about the profitability ratios and of course the market value ratios three four five different categories میں ہم ریشیوز کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ہو دی یوزر از وہ اپنے انٹرسٹ کی ریشیوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے اپنے فائنینشیل ڈیسیزن میکنگ میں یوز کرے گا تو آج کے لیکچر میں we will introduce the the concept of ratios and the first two categories جو ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں کرنٹ سالوینسی اور لکوڈیٹی ریشیوز کی اور لانگ ٹرم ڈیٹ ریشیو کی we'll try to cover these two topics and then the rest of the topics we will be covering in the coming lectures تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا lecture by taking an example to elaborate on the common size statement تو اس میں ہم ایک ہائپوتھیٹیکل فارم کو لے لیں گے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ this firm can be named as A to Z firm اور اس کی ہم پہلے لیں گے balance sheet and the income statement in unit of measurement terminology اور پھر ہم اس کو کنورٹ کریں گے ان ٹرمز آف پرسنٹیج تو اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریفلیکٹ کیا ان ٹرمس اور یہ ہماری A to to Z in incorporation the the the balance sheet and all number are dollar million ہمارے ہمارے پاس پاس ہیں اور کے اندر وی ہیو کیٹیگریز ایک ہے کرنٹ کی اور دوسری ہے فکسڈ ایسٹ کی and and we have selected year year two two thousand thousand X X one two cash جو ہے in the year two thousand X one is eighty four million account receivable one sixty five three ninety thirty hundred asset net of دیشن اس میں ہمارے پاس plant equipment these two thousand seven thirty one ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹ جو ہے for the year million dollar for the year 98 fixed asset جو ہے لائبلٹیز اینڈ دی تو اس اے ٹو زی کارپوریشن کے لیے ہمارے پاس جو لائبلٹیز اینڈ دی اکویٹیز ہے تو اس میں ہمارے پاس current liabilities for the year two thousand X one three twelve notes payable two thirty one total current liabilities five hundred and forty three long term debt five thirty one owners equity جو ہے that is two thousand two ninety nine including the common stock and the paid up capital additional paid in capital جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل آف پار اور اس کو ہم پیڈ ان پلس بھی ہمارے پاس current liabilities five forty long term liabilities four fifty seven اور ہمارے پاس owner equity is two thousand five ninety one and the total long term liabilities اب جب ہم اگر ہم ٹوٹل کرنٹ ایسٹ کی بات کریں تو دے آر نائن 100%. یہ 2000 X2 میں ہمارے پاس cash has increase from two point total asset Accounts receivables, they have also increased from 4.9% to 5.2%. Inventory has increased from 11.7% to 11.8%. If you are looking at the total current assets, so they have increased from 19.1% to 19.7%. Then comes the second component of that is of the fixed assets. The net fixed assets in the year 2000 2000 X1 they they they are are 80.9% 80.9% and and in the year X2 80.3%. 80.3%. Net plant equipment have increased from to اب ہم جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ جو کہ ہمارے ہے liabilities and the owners equity تو لائبلٹیز اینڈ اونرز اکویٹی کو بھی ہم نے ایکسپریس کرنا ہے as a percentage of the total asset so here we see liabilities میں کرنٹ لائبلٹیز اس میں اکاؤنٹ پے ایبل ایبل جو ہے in year they are are notes pay total current liabilities and long term debt and by the way are express of percentage of total asset اور پھر ہم بات کرتے ہیں اونرز اکویٹی کی so there we have other hand ہمارے نوٹس پے جو کم ہو گئے ہیں notes pay have been decrease from six The overall total owner's equity has increased from 68.1% to ہم اس کی ایپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے سمرائز کی ہے سلائڈ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ لیٹس ویلوز میں تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے نیٹ پلانٹمنٹ انکریز فروم ٹو تھاٹی total increase of dollar dollar but at them time ہمارا نیٹ پلانٹمنٹ گیا لیکن جب ہم اس کو کیا چینج آیا تو اس چینج کو ہم نے سمرائز کیا ہے ڈاؤن ہمارے پاس اکوپمنٹ جو ہے کم ہو کے ٹوٹل ایسٹ ہو گئے اگر ہم کامن سائز میں کنورٹ نہ کرتے ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو in terms of currency unit which is dollar ہی لیتے تو we would have reported an increase of hundred and forty nine million dollar لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے نیٹ پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ تو بڑھ گئے but at the same time ہماری baseline which is the total asset وہ بھی بڑھی ہے تو in terms of percentages then total asset have increase تو ہمارے پاس پرسنٹیج وائز جو ہے ہمارے net plant and equipment they have decline furthermore ہم اس کو جو ہے ایک بیس لائن اسٹیٹمنٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے we have just taken this example and said کہ we standardize the 2000 x2 numbers by dividing each by 2000 x1 number we get a common base year statement کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سارے پوائنٹس جو ساری اینٹریز ہیں ان دا ایئر 2000 x1 ان کو ہم بیس بنائیں جو اینٹریڈ کر دیں گے اگر ہم اسی کو لے لیں نیٹ پلانٹ کے کیس میں تو for the year two thousand ہماری ویلو ہے two thousand eight eighty S C base year value is two thousand seven thirty one جو انافا ہوا ہے اگر ہم مزید الیبوریٹ کرنا چاہیں سکتے ہیں two thousand common size number ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کنورٹیڈ بیلنس شیٹ ہے کنورٹیڈ کامن سائز جو کہ ساری پرسنٹیجز میں ایکسپریس کی ہے اس میں بھی ہم بیئر لے سکتے ہیں ٹو تھاؤزینڈ ایکس ون کو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس 80.3% جو ہے that is for the year two thousand two اور 80.9% جو ہے that is for the year two thousand one so if we divide 80.3% by 80.9% point nine percent so we get ninety nine point two six percent so are کیونکہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے ninety ninety very close to hundred percent تو جب ہم کامن سائز کو کنورٹ کرتے ہیں کامن سائز میں تو دین وی گیٹ اے سچویشن جس میں ہمارے net equipment plant approximately decent ابھی تو ہم نے جو فوکس کیا تھا that was only on the net plant and equipment اگر ہم دوسرے کچھ آئٹمس کو بھی لیں تو we can see the changes so current asset جو ہے ہمارے they rose from nine current liabilities جو ہے they declined from sixteen percent one percent of total liabilities and equity over the same time ہماری ٹوٹل اکویٹی جو ہے that has risen from 68.1% of total liabilities and equity to 72.2%. ہمارے جو کرنٹ ان میں اضافہ کامن سائز ٹرم میں ہمارے پاس جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو گئی ہمارے پاس اکوٹی جو ہے اس میں سبسٹینشیل انکریز ہوا اوور آل ہمارے پاس کیا ہے کہ اے ٹو زیز کمپنی اس کی لکوڈیٹی جو ہے which we normally measure by the the current current asset minus liabilities it has کیونکہ ہمارے پاس ایک طرف تو کرنٹ ایسٹ بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز کم ہو رہی ہیں تو نیٹ چینج جو ہے that is increase in net working capital اور یہ net working capital is a measure of the liquidity تو فرم کی شارٹ ٹرم لکوڈیٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے جب ہم بات کرتے ہیں دی ادر جب انڈیٹنس کی بات ہے وہ کم ہو گئی دیکھنا ہے اپنی اس فارم کی بیلنس شیٹ جو ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف کمپونیٹ کی بھی چینجز جو ہیں وہ پرسنٹیج میں دیکھ کے وی آر آئٹم تو ہم اسی میں چینجز دے کے اس پہ جو ہے وہ کامنٹ کریں گے اور اس کو یوز کریں گے لیکن اب ہم جاتے ہیں اپنے دوسرا کمپونیٹ جو کہ ہمارا ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا فور اے ٹو زی ہم نے ایک ہائپوتھیٹیکل انکم اسٹیٹمنٹ لی ہے for the year two thousand X two اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلس ہیں ٹو تھاؤزینڈ تھری الیون اور اسی نیٹ سیل کو ہم نے لینا ہے as hundred percent to convert this income statement in of the common size income statement تو پہلا آئٹم جو ہے that is the total sales and that will be taken as hundred percent then cost of good sold one thousand three forty four depreciation two seventy six earning before interest and tax six ninety one and then interest payment are one hundred and forty one are taxable income for the A to Z company is five fifty and the taxes which the company has paid to the government is one hundred and eighty seven net income is three hundred out of this three hundred earning done twenty one and earning is larger portion to اب ہم اگلی سلائیڈ پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ہم نے کنورٹ کر دیا in terms of percentage taking the total base اور hundred hundred percent percent percent so we have net sales cost of of good sold are fifty eight point two سے dividend payment point earning five percent کے ہمارے پاس جو total income available for distribution ہے اس میں سے بھی میجر پورشن جو ہے اپروکسیمیٹلی ون تھرڈ جو ہے shareholder form of the dividend and two third جو ہے ریٹنشن نے کی ہے فور د فیوچر کو اب اس پہ اگر ہم اوور آل دیکھنا چاہیں سمرائز کرنا چاہیں the common size statement the statement for Z company so we ہم rise then this for A to Z interest sixteen while tax are eight point of the total sales seven percent is are total revenue after every expenditure has bet یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ کو بھی پیمنٹ کر دی ٹیکسز پے کر دیے سارے ایکسپینڈیچر پے کر دیے تو ہماری جو انکم اویلیبل ہے دیٹ از 15.7% جس کا ٹو تھرڈ فارم ریٹین کرتی ہے اور ون تھرڈ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے to the shareholder as far as the cost of good sold is concern so that is 58.2% of the total sale is spent on the cost of goods sold, which is 58.2%. Although جو کامن یوز ٹول ہے ریشو اینالس اب ریشو اینالس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ using the information given in the balance sheet as well as income statement, we calculate certain ratios. ان ریشیوز کو ہم موسٹلی گروپ کرتے ہیں ان ڈفرنٹ کیٹیگریز اور اگر ہم کہیں کہ ratio what does it reflect کہ we express one number in terms of number one value we take in numerator other value in the end we see what is relationship اب ان ریشیوز کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں وی کین ٹاک اباؤٹ کے ہمارے جو شارٹ ٹرم لکوڈیٹی کی ریشیوز ہیں ان کو ہم ایک کیٹیگری میں ڈال دیں لانگ ٹرم سالوینسی کی ریشیو ان کو ہم دوسری کیٹیگری میں ڈال دیں the performance of the efficiency ratios کو ہم ایک اور کیٹیگری میں ڈال دیں and of course the profitability جو کہ مین کنسرن ہے فار اینی بزنس آرگنائزیشن کا ہم اس کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں ڈال دیں and then the say the valuation of the firm in market place ہم مارکیٹ ویلو ریشیوز جو ہیں اس کو ایک اور کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں لیکن before we calculate any ratio we need to ask certain questions and these questions are very important first of all whenever we look at any ratio we need to ask our self how this ratio computed what is it intended to measure and why might we be interest in this particular ratio کیونکہ جب ریشو کی کیلکولیشن کی بات آتی ہے تو مختلف ویلوز جو ہیں مختلف اکاؤنٹنگ پروسیجر سے لوگ ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں اس لیے first of all you need to look at what is behind the scene کہ یہ ریشیوز ہم نے کیلکولیٹ کیسے کی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے اور ہمیں کیا انٹرسٹ ہے in this particular ratio for example اگر ہم نے ٹریڈ کریڈیٹر کریڈ ہم نے شارٹ ٹرم لون دیا ہوا ہے اس پرٹیکولر بزنس فارم کو تو ہم کس چیز میں انٹرسٹیڈ ہوں گے ہم لانگ ٹرم سالوینسی میں انٹرسٹ نہیں ہوں گے ہمارا فوکس ہوگا اینڈ نیٹ ورکنگ کیپیٹل اور the ability of the firm to repay are loan within period and then we need to look at what is unit of my what my اور لو ویلو بی ٹیلنگ کہ ہمارے پاس اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ریشو ہے جو ہمیں بتا رہی ہے relationship between current liabilities and the current asset should it be higher or should it be lower زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے یا کہ لو ہمارے لیے بینیفیشیل ہے یہ سارے کوشچنس ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ریشو انالیس کو اپنے پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو سے یوز کرنا چاہیے اور finally once we look at the ratio تو we need to also ourselves کہ اگر یہ ratio is not as per the desired level تو ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں پہ ویک ایریاز ہیں اور کیسے ہم ان ویک ایریاز پہ امپروو کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ریشیوز جو ہیں they can fall different categories تو انہیں کیٹیگریز کو اب formally we have reflected on this particular slide کہ شارٹ ٹرم سالوینسی اور دی لکوڈیٹی ریشیوز اور یہ کیا میئر کرتی ہیں ability of the firm to pay their short run. Short the second category can be long-term solvency or financial leverage ratios. یہ میئر karti ہے کہ فرم کی ability to meet its long term obligation and then we at asset management اور the turnover ratios and this reflects کے how efficiently the firm is utilizing اور using all of the asset profitability ratios they reflect کہ فرم جو ہے وہ کتنی اچھے طریقے سے اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کر رہی ہے اور سیلس کو بڑھا رہی ہے اینڈ فائنلی کہ مارکیٹ ویلو ریشیوز جو کہ ساری کی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوئی رادر مارکیٹ ویلو ریشیوز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے we also use certain information which we take from outside the financial statement تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ریشیو انالیس فرسٹ کیٹیگری جو ہے ہماری شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیوز ان شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیوز کو ہم لکوڈیٹی ریشیوز بھی کہتے ہیں اس میں بیسیکلی پہلے جب ہم کچھ ڈسکشن کر رہے تھے تو we introduce the concept of the net working capital اور ہم نے یہ کہا تھا کہ current asset minus current liability is equal to the net working capital اور کہا تھا for a growing and holding firm ہمارا net working capital should be positive in other word کے ہمارے کرنٹ ایسٹ کو کرنٹ لائبلٹی سے زیادہ ہونا چاہیے تو اس میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم سالوینسی یا لکوڈیٹی مایوس میں تو جو ریشو ہم سب سے پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں that is the current ratio اور اس کرنٹ ریشو میں ہمارے پاس کمپونیٹ وہی ہے current asset divided by current liability دوسری طرف دوسری طرف ہمارے پاس جو اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ ہے to go for more liquid financial position of the firm تو وہ ہمارے پاس آتی ہے کوک ریشو یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو اور فائنلی پھر ہم ایک ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں cash ratio which is totally based on the most liquid asset of the firm which is cash تو we start with the calculation of our current ratio تو کرنٹ ریشو میں concept of the net working capital is still prevalent وہی بات ہے لیکن ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں as as a ratio one item taken in numerator and the other taken in the denominator so our current ratio is equal to current asset divided by current liabilities دونوں جو ہے ہمارے کرنٹ ایسٹ جو ہے دے آر دوز ایسٹ جو کہ کنورٹ ہو جائیں گے کیش میں امیجیٹلی اور وہ یوٹیلائز ہو جائیں گے within the one accounting cycle جو نارملی ٹویلو منتھ کا ہوتا ہے کرنٹ لائبلٹیز میں ہماری وہ ابلیگیشن ہیں جو ہم نے میٹ کرنی ہے within one accounting cycle which normally is years اس لیے یہ ہماری ریشو جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں current ratio is very valid to analyse the short term financial position of the firm to pay the short term bills اب اگر ہماری اے ٹو زی کمپنی کے لیے ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں کرنٹ ریشو تو we'll take the values from the balance sheet اور اب اس کے لیے ہم لے رہے ہیں the values for the year two thousand X two current asset جو ہیں they are seven zero eight million dollar اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں they are five forty so seven zero eight million divided by five forty it gives us a current ratio of one point three one times اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں دی انٹرپریٹیشن از کہ ایک ڈالر آف لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس one dollar and thirty one cents available ہے in the form of the current asset جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں کیش میں اور پے آف کر سکتے ہیں یہ شارٹ ٹرم لائبلٹی اور اسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈالر آف لائبلٹی کے اگینسٹ ہمارے ایسٹ جو ہیں 1.31 یعنی کہ ایسٹ جو ہیں 1.31 point three one times liabilities موجود ہیں for this particular company A to Z for the year two thousand X two اب کرنٹ ریشو جو ہے وہ کس کو سب سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے یا کون لوگ جو ہیں کرنٹ ریشو میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریڈ کریڈیٹرس ہیں وہ سب سے زیادہ کرنٹ ریشو یا شارٹ ٹرم لکوڈیٹی میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اب ٹریڈ کریڈیٹرس کون ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ہمارے جو را مٹیریل کے سپلائرز ہیں انہوں نے ہمیں میٹیریل سپلائی کر دیا but we have to make a payment after certain time period سے دو مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد تو اس پیمنٹ کو ہم اکاؤنٹس پے ایبل میں لکھیں گے تو یہ ٹریڈ کریڈیٹر جو ہیں they will be very much interested کہ کمپنی کے پاس یا فرم کے پاس کتنے کرنٹ ایسٹ ہیں جو کہ یوز ہو سکتے ہیں ٹو پے دیئر بلس اس کے ساتھ ساتھ ہم ایز اے فرم یا ایز اے کارپوریشن اگر شارٹ ٹرم لون لیتے ہیں فرام دی بینک تو بینکرس بھی بہت انٹرسٹیڈ ہوں گے to look at the current ratio of this particular firm finally اگر ہم اس کو کہیں کہ what is the ideal current ratio تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا in terms of the net working capital کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پوزیٹو نیٹ ورکنگ کیپیٹل جس کا مطلب ہے کرنٹ ایسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے کرنٹ لائبلٹی سے that is always good for growing firm تو کرنٹ ریشو کے سینیریو میں بھی نارملی اٹ از بلیوڈ کہ ایٹ لیسٹ ہماری کرنٹ ریشو جو ہے ون ہونی چاہیے but of course in more desired firm اور یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ نیچر آف بزنس کیا ہے اور یہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کمپوزیشن آف کرنٹ ایسٹ کیا ہے جن میں کیش کتنا ہے ریسیویبلس کتنے ہیں اور انوینٹری کتنا زیادہ ہے تو اگر ہمارے پاس ایک فرم کے انوینٹری کا پورشن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری کرنٹ ریشو جو ہے اتنی میننگ فل نہ رہے کیونکہ انوینٹری جو ہے اس کو ہمیں سیل آف کرنا پڑتا ہے ان دا مارکیٹ پلیس ہو سکتی ہے ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لیے when we are looking at the current ratio and اگر ہم بہت کیئرفلی اینالائز کرنا چاہتے ہیں short term ability of the firm to meet the obligation ہم کیا کرتے ہیں current asset but except inventories inventories جو ہے ہماری that is the liquid item ہم بیلنس شیٹ میں جب کرنٹ ایسٹ لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں in order of the liquidity from the most liquid to the least liquid اس لیے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کیش اور سب سے اینڈ میں ہم لکھتے ہیں انوینٹریز تو اس لیے اگر آپ زیادہ لکوڈیٹی پوزیشن یا زیادہ لکوڈ ایسڈ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو بھی calculate the acid test ratio یا کہ کوئک ریشو اس میں ہم کیا کرتے ہیں current asset minus these divide our current liabilities تو اس کے لیے کرنٹ لائبلٹیز اور اگر ہم اسی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں for our hypothetical firm is A to Z company تو ہم کیا کریں گے will take the values from the balance sheet of the year two thousand X two so there we have total current asset seven zero eight million minus inventory which is four twenty two which is almost more than fifty percent we divide this value by five forty which is our current liabilities so the quick ratio is point five three times کہ اگر ہم اپنے کرنٹ ایسٹس میں سے انوینٹریز نکال دیں تو ایک ڈالر آف کرنٹ لائبلٹی کو پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس 53 سینٹس اویلیبل ہیں so the ratio here story than the current ratio because inventory account for more than half of A to Z's current asset نا whether it is good or bad اب اگر یہی ریشو ہو ہماری for an Ford craft manufacturing firm جہاں ہماری inventory is more than fifty percent of the current asset so that does not reflect a very good sign whether that is some thing bad or alarming for the firm اب اسی سالوینسی یا لکوڈیٹی ریشو میں جو ہماری تھرڈ ریشو ہے that is the cash cash ratio ratio اب میں ہم کیا کرتے ہیں form of a formula we can reflect just like this for a very very short term creditor we calculate cash ratio and we take cash divided by the current liabilities اب اگر اسی اے ٹو زی فارم کے لیے ہم کیش ریشو کیلکولیٹ کرنا چاہیں so it will come down to point one eight کہ ایک ڈالر کی liability current liability pay off کرنے کے لیے ایٹین سینٹس آف کیش جو ہے that that is immediately available with to pay off current liability تو یہ تو تھا ہمارا بیسیکلی آج کا لیکچر جس میں ہم نے فوکس کیا آن ون آسپیکٹ جو کہ تھا ہمارا کامن سائز انالیس اور اس کے ساتھ پھر ہم نے دوسرا ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اور that was of the ratio تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں آئی ووڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک کور کیے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی کامن سائز اسٹیٹمنٹ کی ایک پرٹیکولر اگزامپل لینے کے بعد اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم کامن سائز بیلنس شیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ we will express all the items on our balance sheet in terms of the total asset یا as a percentage of the total asset اگر ہم انکم اسٹیٹمنٹ کو کامن سائز میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ all the items listed on the income statement ہم ان کو ایکسپریس کریں گے as percentage of the total sales یعنی ہم ٹوٹل سیلس کو ہنڈریڈ پرسینٹ لے لیں گے اور اس کے بعد سارے expenditure cost of good taxes interest سارے آئٹم جو ہوں گے they will be taken as a percentage of the total اور پھر اس کے بعد جب ہم فائنلی آتے ہیں last item which is the income تو انکم کو بھی ہم ایکسپریس کرتے ہیں of course again as a percentage of the total common size analysis جو ہے that can be very useful اگر ہم ایک ہی فرم کے اندر ایک سال سے دوسرے سال میں دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے چینجز جو ہیں وہ دے ہیو ٹیکن پلیس لیکن ہم کامن سائز انالیس کو یوز کر سکتے ہیں to compare different size firms ایک بڑی سائز کی فرم کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سائز کی فرم کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ there is another way to compare the short size firm with a large size firm small size firm with a large size firm اور وہ ہم نے کہا کہ ریشو انالیس اب ریشو انالیس میں بھی بیسیکلی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزز بھی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اور ایکسٹرنل یوزس بھی ہیں اور ہر ایک کا آبجیکٹو جو ہے وہ فرق ہوتا ہے تو ریشیوز میں بھی ہم نے یہ کہا انٹو اپنے کیٹیگریز اب ہمارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان میں ایک ہے ہمارے سپلائرس ہمارے جو سپلائرس ہیں they are are trade creditors جو ہمیں سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ اور ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے after certain number of days اور سرٹن نمبر آف منتھ اس لیے ہمارے جو ٹریڈ کریڈیٹرس ہیں ان کا فوکس کہاں ہوگا ان کا فوکس اس میں ہوگا کہ فم کی ability to make a payment کہ ان کے پاس اتنے فنڈز اویلیبل ہیں کہ وہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ کر سکیں تو اس کے لیے ٹریڈ کریڈیٹرز کے لیے جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں they are known as the liquidity ratios liquidity ratios یا شارٹ ٹرم سالوینسی ریشیو اور پھر ہم نے اس کہا کہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس فردر کیٹیگریز ہیں اور اس میں جو ایک ٹائپ آف ریشو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں that is of the current ratio current ratio میں ہم نے کہا کہ جیسے کہ ایک گروئنگ اینڈ ہیلدی فرم کے لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ net working capital should be positive اور نیٹ ورکنگ کیپیٹل کو ہم نے ڈیفائن کیسے کیا تھا نیٹ ورکنگ کیپیٹل کو ہم نے یہ کہا تھا کہ current asset minus the current liabilities is equal to net working capital so positive working capital means کہ current asset are more than the current liabilities اسی طرح جب ہم کرنٹ ریشو کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ ریشو میں بھی we are taking current asset and we are dividing it by the current liabilities اس لیے ایک ratio which is higher than one reflect positive net working capital اس لیے for a growing healthy firm we should have at least a current ratio which is higher than one پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے کرنٹ ایسٹ کے اندر انوینٹری از ون آئٹم جو کہ least liquid of the current assets ہے اس کو اگر ہم نے مارکیٹ میں بیچنا ہو تو اس کی ویلو کم بھی ہو سکتی ہے سالسنس ہو سکتی ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے دیر فور اگر ہم زیادہ لکوڈی شارٹ ٹرم لکوڈیٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ہم ایسڈ ٹیسٹ یا کوک ریشیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے will take the current asset minus the inventory اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے by the current liabilities short term liquidity of the firm اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ سم آف دی سپلائرس جو will be interested cash ratio اور یہ وہ سپلائرس ہوں گے جنہوں نے بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کو لون دیا ہے یا ٹریڈ سپلائی کی ہے آئٹم آن کریڈ تو وہ کیلکولیٹ کریں گے کیش ریشو ش divided by the current liabilities اور ہائپوتھیٹیکلی ہم نے ایک particular firm A to Z کو لے کے اور اس کے بیلنس شیٹ سے یہ ساری فیگرز لے کے we have calculated the current ratio ratio and the cash ratio تو ہم نے یہ دیکھا کہ سلولی اینڈ گریجولی ہماری کرنٹ ریشو واز پہلے 1.31 پوائنٹ تھری ون کویشو اس سے بھی کم ہو گئی اور کیش ریشو تو بالکل پوائنٹ ون ایٹ پہ آ گئی تو موسٹ آپ کے کہنا چاہیے the liquid form of the asset is the cash تو جو very very short term supplier of the creditor جو ہیں وہ فوکس کریں گے آن دی کیش تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شاء اللہ ہم اسی ریشیو کے ٹاپک کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے جو اگلی کیٹیگریز ہیں ریشیو کیلکولیشن کی جس میں ہم بات کریں گے لانگ ٹرم سالوینسی ریشیو کی ایسٹ مینجمنٹ ریشیوز کی پروفیٹیبلٹی ریشیوز کی اینڈ آف کورس فائنلی ہم بات کریں گے مارکیٹ ویلو ریشیوز کی تو آج کے لیے ڈاکٹر طالب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ